کھانا نہ کھایا ہو بھوک لگی ہو ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے جو تباہی میں چاہیں گے الامان الحفیظ چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے سارے ریوڑ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور بکریاں تو ان کے لیے روسٹ ہیں چراہ چھوٹا گوشت زبردست مزیدار ہم نے تو نمک مرچیں ڈالنی ہوتی ہیں ان کے لیے اس کا خون کھال مکس ایک زبردست نمکیات ہیں تو ان کا ٹیسٹ بڑا زبردست ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک روسٹ بن جاتا ہے دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دو بھری ہوئی بکریوں میں ریوڑ میں اتنا خراب نہیں کریں گے اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا انسان کو مال کی ہرس اور لالچ اور جتنا انسان کو حب جاہ عزت عزت کی طلب تباہ کرتے ہیں یہ تو میں نے حدیث کا تھوڑا سا ترجمہ اور خلاصہ سا ذکر کر دیا کہ بھوکے بھیڑیے بھی اتنا نقصان نہیں کریں گے ماں جا بھوکے دو بھیڑیے اتنا نقصان بھی افسد اللہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ مال کی لالچ اور وشرف دینی یعنی حب جاہ اپنے دین کی خطر عزت حب جاہ انسان کو تباہ کر دیتی تو آج کے درس حدیث میں تین حب کے بارے میں بات کرنی ہے تین حب انتہائی خطرناک دوسری حدیث شریف میں ہے اب دنیا اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے ایک دین کی و شرف الینی یعنی حب جاہ ایک حب آ گیا حب جاہ والا ایک حب آ گیا حب دنیا والا اور ایک حب آ گیا حب مال تو دو تو پہلے حدیث میں آ گئے ایک دوسرے دیش میں آ گیا تو تین حب کا ذکر کرنا ہے توجہ فرمائیں ذرا اہم موضوع ہے بھائی دوستو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں اس کے بعد کسی اور کو بات یہ ہے کہ یہ تین محبتیں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں ان تینوں محبتوں کا علاج کرنا ہے پہلے ان تینوں محبتوں کو سمجھیے پھر ان تینوں محبتوں کو نکالنے کا طریقہ سمجھیے پھر ان کی جگہ ان کو نکال کر کون سی محبت ڈالنی ہے اس کی تھوڑی سی بات سنیے محبت دنیا کی بھی نکالنی ہے جس کا درجہ ناجائز ہو محبت مال کی بھی نکالنی ہے جو نجائز درجے میں ہو اور محبت جاہ کی اور عزت طلب کی بھی نکالنی ہے جو نجائز درجے میں ہو ان تینوں محبتوں کے اندر سب سے بری محبت حب جاہ ہے معاف کرنا یہ بہت سارے علماء اور مشاہد کے اندر بھی موجود ہے کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ جو علماء اور مشائق اصلاح یافتہ ہیں وہ اس کو نجائز درجے میں آنے نہیں دیتے ٹھیک ہم نے بھی وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو نجائز طریقے میں آنے سے بچ جائیں ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ تینوں محبتیں نہ بھری ہوئی ہوں کوئی بھی نہیں ایسا انبیاء کرام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ تینوں محبتیں نہ ہوں ہر انسان میں تینوں محبتیں ہیں افسوس یہ ہے کہ یہ تینوں محبتیں ہماری آج کل کے دور میں سب انسانوں میں تقریباً نجائز درجے میں پائی جا رہی ہیں نجائز درجے میں پائی جا رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی سے نجائز محبت کر لینا ہی محبت ہوتا ہے کسی سے نجائز تعلقات کی محبت کرنا جس کو عشق کا درجہ کہتے ہیں وہی غلط ہوتا ہے نہیں وہ اپنی جگہ غلط ہے یہ نجائز محبتیں تین ہیں ان کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے اس کا ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے جب تک ہم ان تین نجائز محبتوں سے اپنے آپ کو فارغ نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر اصلی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پوری طرح راسخ اور مضبوط نہیں ہو سکتی اس لیے بھائیو دوستو آج کے اس درس حدیث کا سبق توجہ فرمائیے آج کے اس درس حدیث کا سبق یہی ہے کہ ہم ان تین ناجائز قسم کی محبتوں سے بچ جائیں ان میں سے ایک ایک محبت کے بارے میں سن لیجئے سماج فرما لیجئے پہلی محبت حب مال ہے الحرص المر المرء بندے کی حرص المرء اللہ مالی اس کے مال کی محبت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال زیادہ مل جائے ہر بندے کی خواہش ہے کہ میرا مال مجھے مل جائے اور میرا نہیں ہے تو کہیں سے مل جائے جائز ناجائز کی پرواہ بھی ہم چھوڑ بیٹھے کہ مال ہمیں مل جائے اور بڑھ جائے اضافہ ہوتا ہی چلا جائے بس کہیں سے پتے ٹوٹنے لگ جائیں پیسوں کے کہیں سے کچھ ہدیے لگ جائیں بس کوشش یہی ہے کہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جائے یہ ہماری خواہش ناجائز درجے میں ہے اسے بچنا چاہیے جائز اس کا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فرائض و واجبات کو پورا کرنے کے لیے ضروری حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانوں سے مال مانگتے ہیں تاکہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے اور ہم ضروری حقوق سارے بجا لائیں اور اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار دیں یہ ہے جائز درجہ اس سے آگے مجھے یہ سہولتیں مل جائیں مجھے یہ بھی نعمتیں مل جائیں مجھے وہ بھی مل جائیں میرے پاس سب کچھ ہو میں خالی ہاتھ نہ رہوں میرے پاس بینک بیلنس ہو میرے پاس گاڑیاں کوٹھیاں بنگلے ہوں میرے پاس نوکر چاکر ہوں میرے پاس پورا پرا کے سارے سامان ہوں یہ کبھی ہرس بھرا نہیں کرتی یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوا کرتی یہ لالچ ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے ہم نے اس کو روکنا ہے اس لالچ کو روکنا ہے جو بندہ جتنا بھی امیر ہے روٹیاں تو اس نے اتنی کھانی اگر آپ کے پاس آمدن ایک ہزار روپیہ ہے ٹھیک تب بھی آپ نے دو تین روٹیاں ہی کھانی اگر آپ کی آمدن ایک لاکھ دو لاکھ ایک کروڑ روپیہ ہے تب بھی آپ نے روٹیاں اتنی ہی کھانی مال کی ہرش اور لالچ کا فائدہ تو تب ہوتا جب ہمیں ایک ہزار آمدن کے وقت ایک روٹی مل رہی ہے ایک لاکھ روپے آمدن کے وقت تین کھا لیتے ہیں ایک کروڑ آمدن کے وقت پچاس کھا سکتے ہیں تب تو مات بھی ہوتی ہے اس کا مزہ بھی آتا اور ہم بھی کہتے کہ ہم بھی پچاس روٹیاں تیری طرح کھا لیتے مگر ایسا تو ہے کوئی نہیں جو ملک کا حکمران ہے بادشاہ ہے مکمل اختیارات رکھنے والا ہے وہ بھی اتنی ہی روٹی کھائے گا جو جیل میں بند قیدی ہے وہ بھی اتنی روٹیاں کھائے گا بات ہو رہی ہے صحت مند آدمی کی زرداری کی طرح بیمار آدمی کی بات نہیں ہو رہی صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے جو قید خانے کے اندر بھی صحت مند ہو اور بادشاہ بن کر بھی صحت مند ہو ان دونوں کی روٹیوں کا تقابل کریں اس کی آمدن لاکھوں میں ہے کروڑوں میں ہے اس بیچارے کی آمدن جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے اب اس کی روٹیاں اور اس کی روٹیاں برابر ہیں لالچ دونوں میں ہے میرا پیسہ بڑھ جائے وہ کہتا میرا پیسہ بڑھ جائے بات یہ ہے کہ ہم نے اس پیسے کی محبت کو ختم کرنا ہے ٹھیک لیکن ایسے ختم نہیں کرنا کہ بالکل ہی نیست و نابود کر دیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا بات کو سمجھنے کی بات ذرا سمجھنے کی صلاحیت رکھیں میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں سمجھنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے علوم کا آ جانا اور بیان کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے بات ہے سمجھ کے لیول پر جانا سمجھ کو رکھنا اور دین کی فہم کو اندر اتارنا اپنے اندر اتارنا اس کو کہتے ہیں صلاحیت سمجھنے کی کوشش کریں علماء مشائق شریعت دین یہ نہیں کہتے کہ مال کی محبت نکال دو تب جا کر جنت میں جاؤ گے کوئی نہیں کہتا اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو تمہارا پسندیدہ ہے محبت کرتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو جس سے تم یعنی مال ماں تحبون محبت کا لفظ ہے کہ نہیں اس سے معلوم ہوا کہ محبت ہمارے اندر ہونا ایک فطری عمل ہے یہ ہم نکال نہیں سکتے جس چیز سے تم پیار کرتے ہو وہ جے میں ہے وہ نکالو تنفقو مما تحبون جس چیز سے تم پیار کرتے ہو وہ نکالو اللہ کے راہ میں خرچ کرو <clears throat> جی ہاں تو اس اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت ہے اور ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ہونی چاہیے اس کے بغیر تو قائد اعظم کے بغیر تو پاکستان نہیں ہے قائد اعظم کے بغیر تو پاکستان نہیں ہے بات ختم سیدھی سیدھی لیکن اس کو دل میں جگہ نہیں دینی اس سے محبت نہیں کرنی اس سے ساتھ لالچ نہیں کرنی اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا اس کو اپنا <clears throat> مقتدا نہیں بنا لینا اسی کو اپنا اوڑنا بچھانا نہیں بنا لینا بس یہ ہے سمجھ یہی علماء کہتے ہیں یہی شریعت بیان کرتی ہے یہی اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانے کا مقصد ہے تو بات یہ ہے کہ کثرت محبت مال مال کی زیادہ محبت بری ہے تھوڑی بہت محبت آ جائے تو بری نہیں ہے اور نیت یہ ہو کہ میں گزارا آسانی سے کر سکوں یا مشکل میں کام آ جائے یا بچوں کے کام آ جائے یا ضرورت کے وقت کام آ جائے یا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آسانی سے ادائیگی کر لو یا اپنی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ ہاتھ نہ پھیلانے پڑے جھولی نہ پھیلانی پڑے اس نیت سے مال اکٹھا کرتا ہے جائز طریقے سے اکٹھا کرتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں لیکن محبت نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے پتہ کب چلے گا جناب کو مال کے ساتھ محبت ہے یا نہیں پتہ چلے گا کہ جب آپ کا موبائل چوری ہوگا یا آپ کی کوئی چیز چوری ہوگی کہ گھبراہٹ کتنی کو آتی ہے اگر آپ مال کے ضائع ہو جانے پر یا چوری ہو جانے پر یا اپنے ہاتھ سے نکل جانے پر بہت افراد تفریح مچاتے ہیں ہائے میں لٹ گیا ہائے میں یہ ہو گیا ہائے میں وہ ہو گیا تو سمجھیے کہ کوٹ کوٹ کے مال کی محبت اندر بھری ہوئی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں اوہو میری چیز غائب ہو گئی انا اللہ اللہ نے دی تھی اللہ کے پاس چلے گی کوئی بات نہیں اللہ اور دے دے گا اگر آپ ایسے کہتے ہیں چہرے پہ کوئی آثار نہیں ہے پریشانی کے تو آپ محبت جو نجائز درجے کی ہے اس سے فارغ ہیں آواز نہیں آ رہی یہ علامتیں اپنے اپنے اندر دیکھیے اور کیجیے اگر ہمارے اندر ذرا سا کوئی مال کسی نے زیادہ لگا دیا کسی نے زیادہ پیسے لگا دیے کسی نے زیادہ ریٹ لگا دیا یا کسی نے کوئی چیز نکال لی یا کوئی چیز ہماری چوری ہو گئی ٹھیک یا کسی نے تھوڑا سا ہمارے ساتھ زیادتی کر لی مالی لوگ کرتے ہیں تو ایسا جناب لڑنے کو پڑتا ہے میرا مال تو نے چھین لیا تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا ٹھیک اور فلانے سے ٹکٹ تو نے دس ہزار کی لی ہے میرے سے تو نے گیارہ ہزار کا ٹکٹ کیوں بنائی ہے تجھے چھوڑوں گا نہیں میں یوں یوں تو ہم باتیں کرتے ہیں ٹھیک بھائی دوست ایسا نہیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے دیکھیے ایک بندہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے ایک دونوں ایک جیسی ٹیٹیں اور بیٹھا ہوا بھی اکانومی کلاس میں ہے عام کلاس میں عوامی کلاس میں ہے ایک ایک کی سیٹ جو ہے وہ ہے پچاس ہزار روپے کی اور ایک کی سیٹ ہے ساٹھ ہزار روپے کی اب وہ کہتا ہے کہ تو تو کتنے کتنے کی کی نے ٹکٹ لی ہے میں نے تو پچاس ہزار کی دی اچھا مجھے اس نے ساٹھ ہزار کی دی ہے میں بھی پوچھتا ہوں یہ بات نہیں ہے محبت نہیں ہونی چاہیے مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے بھئی اپنے اپنے اصول ضابط ہیں اس نے پہلے کی کرائی ہوگی یا اس کے ایجنٹ نے مہنگی دی ہوگی اب دس ہزار تو واپس تو مل نہیں جانے نہ تو جہاز سے اتر سکتا ہے بات یہ ہے کہ دنیا میں مال کی محبت قابو میں رکھنی چاہیے رہنا تو دنیا میں ہے نا اس کو حد سے بڑھنے نہ دیں بس یہی سمجھداری ہے حب مال کو اعتدال پر لایا جا سکتا ہے اس کی مشق بھی آسان ہے اس کا مجاہدہ بھی آسان ہے اس کی فکر بھی آسان ہے اس پر عمل بھی آسان ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے ہیں تو تھوڑی سی محبت تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ مال کی محبت تو یہ کریں گے کرتے ہیں اور بری بھی نہیں ہے تھوڑی محبت مال کی زیادہ محبت مال کو حد سے زیادہ لگاؤ پیار لالچ یہ بری چیز تو اس کو اعتدال میں لے کر آنا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے مال کی سب کو ضرورت ہے مگر اعتدال پر لانا اس کی اصلاح کرنا یہ ہماری ضرورت سارے ساتھی تیار ہیں بھائی مال کو ضرورت کے درجے میں رکھیں ہم کپڑے اچھے پہنے ہیں جوتی اچھی پہنی ہے کوئی بری بات نہیں لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں لوگوں میں نمایاں لگوں اس نیت سے نہیں کہ میں لوگوں میں ذرا اچھا لگوں پوری کلاس میں سب سے اچھا لگوں نہیں اس لیے سے نہیں بلکہ اس لیے سے کہ میں مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے میرے والدین کو یہ چیز اچھی لگتی ہے بس شادی شدہ ہے تو میری بیوی کو اچھی لگتی ہے میرے بچوں کو اچھی لگتی ہے ہے میں میں اس اس لیے پہنتا ہوں خلاص کوئی حرج نہیں نیت اچھی کر لیں گے تو اچھی ہوگی بری کر لیں گے تو گنا ہوگا پہنے تو آپ نے وہی کپڑے ہیں ٹھیک ہزار روپے کا سوٹ آئیے آٹھ سو کا سوٹ آئیے پندرہ سو پہننا تو آپ نے وہی ہے لیکن بات نیت کی ہے اگر نیت صحیح ہو جائے گی تو ذرا وہ کنٹرول ہو جائے گا قابو میں آ جائے گا حب مال میں آ جائے گا اگر نیت بے باک ہے جی میں سب میں اچھا لگوں سب میں میری چیز اچھی لگی تو ایک چیز ہے حب مال دوسری چیز ہے حب دنیا دنیا کی محبت دنیا کی محبت خطرناک چیز حب دنیا رقص کل اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں دنیا کی محبت انسان کو ہر گناہ کی طرف لے جاتی ہے ہر گناہ کی جڑ ہے ہر گناہ کی جڑ ممبا چشمہ اب دنیا کیسے وہ کہتے ہیں دنیا دناتن سے نکلی ہے یا دن سے نکلی ہے دناعت کا معنی ہے گھٹیا پن یہ گھٹیا چیز ہے آخرت کے حوالے سے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں یہ دن قریب ہے یعنی آخرت اس کے بہت نزدیک ہے دنیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی آخرت بہت قریب آخرت کے بہت قریب ہے اس لیے دنیا یا دنون سے ہے بمانا قریب یا اتن سے ہے بمانا گھٹیا تو یہ آخرت کے بہت قریب بھی ہے اور ہے اپنی حیثیت میں بہت گھٹیا چیز تو اس کی محبت جو ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے اب وہ کوئی بھی چیز ہو مال ہے اولاد ہے اشیاء ہیں دوستیاں ہیں موبائل ہیں تعلقات ہیں کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے جو غافل کر دے وہ دنیا اب نیند ہے نیند ہے قضا ہو رہی ہے نماز جان بوجھ کر اٹھی نہیں رہا سردی لگ رہی ہے بہانا رات کو تھوڑا سا بخار تھا یہی کہہ دوں گا بخار تھا ایک اب یہ جو نفس اٹھنے نہیں دے رہا یہ کیا ہے کہ اب دنیا آ گئی اب اس میں نیند آ گئی یہ غافل کرنے والی ہے جو نیند اللہ تعالیٰ شانو کی یاد سے اور ضروری یاد سے غافلت میں ڈال دے وہ دنیا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز چاہے وہ اولاد ہے جسے انسان کتنا پیار کرتا ہے اولاد ہی کیوں نہ ہو نماز کے ٹائم پہ غفلت میں ڈال دے یا دین سے ہٹا دے تو وہ دنیا ہے خطرناک دنیا ہے اس لیے بھائیو دوستو اب دنیا رقص کل خطیہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سمجھیے کہ جو بھی دنیا کی محبت ہے وہ ہر قسم کے گناہ کی جڑ ہے جڑ ہے جڑ ہے اس لیے جڑوں کو کاٹیے کسی بھی گناہ سے نزدیک نہ ہو جانا چاہیے کسی بھی گناہ کے قریب نہیں ہونا چاہیے ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا ہے وہی دنیا ہے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے اب دنیا کی محبت کا حکم بھی سن لیجیے دنیا کی محبت تھوڑی بہت تو رکھنی پڑتی ہے کیونکہ اسی میں رہ کر ہم آخرت کما سکتے ہیں اسی میں رہ کر ہم نیکیاں کر سکتے ہیں دنیا ہی تو ہے نا اسی میں رہ کر نیکی کر سکتے ہیں اسی میں رہ کر گناہوں سے بچنا ہے لیکن اتنی محبت ہو جتنی کو اس کی ضرورت ہے ٹھیک اس سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جل شانو ہاں دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جل شانو مچھر کے پارک کے برابر بھی <clears throat> دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جل شانو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ پلاتا کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا توجہ سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا اب ایک مچھر کا ذکر ہے اور اس کے بھی ایک پر کا ذکر ہے جنا کے لفاظ جس اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی پانی کا گھونٹ نہ دیتا معلوم ہوا کہ یہ جو سارے کھا پی رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ دنیا ایک اہم چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے نہیں وہ اپنے فضل و کرم سے کھلا پلا رہے ہیں دنیا کی ان کے ہاں کوئی حیثیت نہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا توڑ پھروڑ کے اللہ تعالیٰ نے پھینک دینی ہے سب کے سامنے آخرت کام آئے گی یہ سب چیزیں ٹوٹ جائیں گی بلڈنگیں ٹوٹ جائیں گی درخت مرخت سب ٹوٹ جائیں گے یہ زمین و آسمان بھی ٹوٹ جائیں گے صرف اللہ تعالیٰ جل شانو جنت اور دوزخ کو باقی رکھیں گے سمجھ میں آ رہی بات جنت اور دوزخ کو باقی رکھیں گے اس لیے جنت کمانی چاہیے جہنم سے بچنا چاہیے جو شخص ان چیزوں پر عمل کرے گا ان تین محبتوں سے جو ناجائز ہیں ان سے بچے گا اور اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانوں کی رحمتوں سے بڑی امیدیں ہوں گی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کما سکے گا دنیا میں رہ کر آخرت کما سکے گا تو بھائی دوستو دوسرا حب اور دوسری محبت دنیا کی محبت ہے جسے ہم نے چھوڑنا ہے نجائز درجے کی چھوڑنی ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے ہاتھ ہٹا لو ہاتھ سے سہارا لیں گے تو نیند آئے گی تو دنیا کی نجائز درجے کی محبت وہی ہے جو غفلت میں ڈال دے اب اس کی کیا نشانی ہے یہی نشانی ہے کہ پتہ چلے کہ ہمیں ضروری کام سے روکا تو نہیں دنیا کا کوئی بھی کام ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضروری یاد اور ضروری اعمال سے روکتا تو نہیں اگر روک رہا ہے تو وہ ناجائز دنیا ہے اگر نہیں روک رہا ہے تو وہ جائز دنیا ہے بات ختم نشانی ہے صاف صاف بات بڑی صاف صاف کھری کھری یہ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ بالکل دنیا کی محبت نہیں کرنی بھائی اپنی میچنگ کی ٹائلیں لگاؤ اپنی میچ کی کوٹھی بناؤ جو آپ کو میچ کرتی سوٹ کرتی ہے اس پلاٹ کے حساب سے اور اس ٹاؤن کے حساب سے اور اس علاقے کے حساب سے اور اس جگہ کے پتھر اور اور مٹی کے حساب سے جو بنانا چاہتے ہو بناؤ وہ روکتا ہے ہے مرمر لگاؤ آپ کے پاس پیسہ تو پچاس کنال کا پچاس لاکھ کا پلاٹ ہے تو پچاس کروڑ اوپر لگا دو کوئی روکتا نہیں ہے اگر آپ کی حلال کی آمدن ہے تو لگاؤ لیکن محبت نہیں ہونی چاہیے محبت نہیں ہونی چاہیے <coughs> یاد رکھیں محبت نہیں ہونی چاہیے پھر جتنا مرضی پیسہ جائز درجے میں لگائیں حلال کمائی سے لگائیں پھر کوئی حرج نہیں دوسری ہو گئی تیسری چیز انتہائی خطرناک ہے الامان الحفیظ اس کی اصلاح بھی بڑی مشکل ہے اگر اصلاح ہو بھی جائے پھر بھی پھسل جاتے ہیں اور جن کا اصلاحی تعلق ہی نہ ہو کسی سے وہ اوپر نیچے گرتے رہتے ہیں اس مسئلے میں خاص طور پر اس لیے یاد رکھیے سنجیدہ ہو جائیے حب جاہ ایک خطرناک بیماری ہے جو انسان کے جسم میں کینسر ہو جانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اگر انسان کے جسم میں خطرناک درجے کا کینسر پھیل جائے وہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا حب جاہ کی بیماری خطرناک اور یہ ہر شخص میں موجود ہے ہر شخص میں موجود ہاں اصلاح یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں وقت پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قابو میں کر لیتے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہیں وہ گنے چنے لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ گنے چنے لوگ ہیں ہم ان گنے چنوں میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں اگر ہمت کریں کوشش کریں توجہ کریں سارے کاموں کے اندر حب جاہ کا دھیان شروع کر دیں حب جاہ کا دھیان شروع کر دیں اب اس کی مثالیں سنیں اس کی تعریف سنیں اس کا مطلب سنیں حب جاہ کس کو کہتے ہیں حب جاہ کہتے ہیں میری عزت ہو حب جاہ کہتے ہیں میں لوگوں کی نگاہ میں معزز ہوں ہے کہ نہیں ہر بندے کی چاہت ہے کہ نہیں ہر بندے میں لوگوں کی نگاہ میں معزز ہو جاؤں کیا تجھے عزت ملے گی دنیا سے ارے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر جو سب سے زیادہ ضروری اصلاح ہے وہ حب جاہ کی اصلاح ہے اس لیے کہ اس کے معاونین کوئی امریکہ ہے کوئی اسرائیل ہے کوئی برطانیہ ہے نہیں سمجھے بات اس کی اصلاح میں اس کی معاون میں اس کی مدد میں ایک طرف تکبر بیٹھا ہے ایک طرف عجب بیٹھا ہے ایک طرف دنیا کی محبت بیٹھی ہے ایک طرف لالچ بیٹھی ہے ایک طرف برادری بیٹھی ہے ایک طرف نفس بیٹھا ہے ایک طرف شیطان بیٹھا ہے چاروں نے مل کر پانچوں نے مل کر چھوں نے مل کر اٹھا اٹھا کے اسے پھلا رکھا ہے حب جا انتہائی خطرناک مرض ہے ہمارے اکابر نے اس کا بہت علاج کیا ہے اس کی بہت فکر کی ہمارے اکابر نے زندگیاں اپنی اصلاح کے لیے اس مرض کے اصلاح کے لیے زندگیاں لگا دی ہر بیان میں اپنی اصلاح کی فکر پہلے ہوتی تھی اکابر امت آج بھی جو گنے چنے رہ گئے ہیں وہ شعلہ بیانی نہیں کیا کرتے وہ صرف اپنی اصلاح کے لیے چند کلمات کہہ لیتے ہیں یا دل میں کہہ لیتے ہیں یا دعا کر کے بیان شروع کرتے ہیں اپنے بیان پر واہ واہ نہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہیں اپنی اصلاح کی فکر پہلے کرتے ہیں اپنی اصلاح کی فکر مقدم کرتے ہیں ہمارے اکابرین میں بہت سارے ایسے ہیں جو دوران بیان چپ کر گئے بھائی دروشی پڑھو اس طرح کہنا شروع کر دیا بھائی دروشی پڑھ لو بیان ہی بند ہو گیا آگے کچھ آتا ہی نہیں کیا کہوں اب یہ نہیں ہم کہیں گے یار بیزتی ہو گئی مولوی صاحب تو مضمون ہی ختم ہو گیا مطالعہ ہی نہیں تھا ہم یہ آگے سے باتیں کریں گے وہ کوئی ٹینشن نہیں لی درمیان میں چپ بھائی دروشی پڑھ لیں اس لیے کہ میں بھول گیا ہوں یا کابرین ایسے کہتے رہے ٹھیک ہم لوگ پہلے اچھی طرح تیاری کریں گے پھر اپنے بیان کی واہ واہ سنیں گے پھر یہ ہوگا وہ نہیں بات یہ جا بڑا بہت بڑا مرض ہے بہت بڑی بیماری ہے اگر نیند آ رہی ہو تو اسے اڑا دیجیے بیجا بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے ایک بزرگ تھے ان کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت کے شراب کے مٹکے آ رہے ہیں بندرگاہ میں بندرگاہ نہیں وہاں شراب کے مٹکے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے عزم کر لیا کابرین امت گناہ دیکھ کر رکا نہیں کرتے تھے یہ میں اور آپ ہیں جو گناہ دیکھ کے بڑے مزے سے بیٹھے ہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے جی ہو رہا ہے جی کیا کریں جی یہ ضعیف ترین ایمان والے ہیں ہم وہ لوگ مجاہد تھے ٹھیک اور جدھر پتہ چلا بادشاہ سلامت کے مٹ کے آ رہے ہیں ایسی تیسی اس کی وہ خود بزرگ خود چلا کرتے تھے جا کر کے ان مٹکوں کا خاتمہ کیا کرتے تھے زرداری ہو یا کوئی مداری ہو وہ نہیں ڈرتے تھے کسی سے چنانچہ ان کو پتا چلا کہ جناب بندرگاہ میں بادشاہ سلامت کے بیس مٹکے آئے ہیں شراب کے انہوں نے ڈانگ اٹھائی اپنی اپنی ڈانگ اٹھائی بندرگاہ پہنچ گئے بندرگاہ جا کر جناب ٹا کے ایک مارا مٹکے اوک گیا اور اتنے بڑے بزرگ کسی پولیس کی کسی فوج کی ضرورت نہیں کہ ان کے ساتھ بات کر سکے کوئی اور انہوں نے دوسری ڈانگ ماری اٹھا اوک گیا دوسرا مٹکا بھی گیا میں تیسری ٹانگ ماری گیا جناب دیکھتے ہی دیکھتے نیچے ساری شراب بکھر گئی اور انیس ڈانگے مار کے انیس مٹکوں کو تباہ و برباد کر دیا منہ دیکھتی رہ گئی پولیس بھی اور فوج بھی یہ کیا ہو رہا اب بیسویں مٹکے پہ جب ڈانگ مارنے کی باری آئی تو رک گئے سنو کان کھول کے نیند والے ساتھیوں اٹھ جاؤ بیس میں مٹکے پہ ڈانگ آپ نے کیوں نہیں ماری کیا آپ کو وہاں ڈر لگ گیا تھا کیا آپ کو وہاں کسی نے پکڑ لیا تھا کیا آپ کی ڈانگ ٹوٹ گئی تھی کوئی کون سی چیز آپ کو اڑے آئی حب جاہ کا علاج اپنے حب جاہ کا علاج کیا کہ آج اگر میں نے بیس کے بیس مٹکوں پہ ڈانگ مار دی تو میرا نفس پھول جائے گا کہ بادشاہ کے سارے مٹکے توڑ دیے اب ایک مٹکا چھوڑ دیا تاکہ نفس نہ پھولے آواز نہیں آ رہی ایک مٹکا اس لیے نہیں توڑا کہ اپنے حب جاہ کے علاج کے لیے نہیں توڑا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک مٹکا پی لو باقی انیس میں نے کرا دیے ہیں سمجھ رہے بات کو اپنی اصلاح کو مقدم سمجھتے ہوئے یہ واقعہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے تو بھائیو دوستو اپنی اصلاح کو مقدم کرنا بہت ضروری ہے مٹکا جائے باڑ میں جائے جہاں مرضی جن کے اندر عقل ہوگی جہاں انیس مٹکے ٹوٹے ہوئے دیکھیں گے اس ایک کو بھی خود ہی توڑ لیں گے ہم اپنی اصلاح کو تو مقدم کریں اتنے سارے ساتھیوں کی اصلاح کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اندازہ کیجئے تو آج ہمارے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی دور دور تک دیکھنے سے بھی نظر نہیں آتی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اپنا علاج کون کرتا ہے اپنا علاج بھی کوئی سوچتا ہے سمجھ آ رہی بات اپنا علاج بھی کوئی سوچتا ہے اندازہ کیجئے اپنے کو نیند آ رہی ہے تو اس کو بھی نہیں اٹھا رہے ہم تو دوسروں کا کیا علاج کریں گے دوسروں کو کیا جگائیں گے خود سو رہے ہیں گا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے سب سو رہے ہیں بھائی سونے کا ٹائم تھوڑا ہی ہے جاگو دنیا ختم ہونے والی ہے اٹھو دنیا ختم ہونے والی ہے چند روزہ زندگی ہے چند سانس زندگی ہے چند لمحات کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی کام کرنا ہے اللہ تعالی جل شان کی رضا کے لیے کرنا ہے دنیا میں کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے کسی کی واہ واہ مقصود نہیں ہونی چاہیے اگر کام اچھا ہے تو وہی اچھا ہے جو میرے خالق اور مالک کو پسند ہے اگر میرے خالق اور مالک کو پسند نہیں ہے تو وہ کام کت کوئی اچھا نہیں ہے چاہے وہ دنیا کی بہت بہترین کوئی چیز کیوں نہ ہو اگر چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو بہترین سے بہترین بڑھیا سے بڑھیا عبادت ہی کیوں نہ ہو قبول ہے تو وہی اچھی ہے اگر وہ قبول نہیں ہے تو وہ اچھی نہیں ہے میری عبادت میری حیثیت سے وہ اچھی نہیں ہے گناہ کرانے کے قابل ہے تو آج ہم لوگوں کے ہاں واہ واہ واہ واہ کو کو دیکھتے سننا چاہتے ہیں ارے اللہ کے بندو بچو اس سے بچو باز آ جانا چاہیے توبہ کر لینی چاہیے کسی کی واہ واہ مقصود نہیں ہونی چاہیے صرف میرے مولا جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں جس کو دکھانا ہم چاہتے ہیں اگر انہی کو پسند نہیں ہے تو ہمارے بیٹھنے کا کیا مقصد ایک دلہن تیار ہوتی ہے ہے ہے بنتی سمرتی سجتی ہے سہیلیاں کہتی ہیں کیا اچھی لگ رہی ہے کیا خوبصورت لگ رہی ہو سہیلیاں آپس میں اس کی دوست ہوتی ہیں وہ باتیں کر لیتی ہیں کیسی عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں لیکن وہ سہیلی یا وہ جو دلہن وہ سمجھدار ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے واہ واہ کرنے سے اور تمہارے سجنا اور خوبصورت لگنا کہنے سے میرے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک میں جس کے لیے سجنے جا رہی ہوں یا جس کے لیے سج رہی ہوں جب تک وہ پیا مجھے خوبصورت اور اچھا نہ کہے میری خوبصورتی تمہارے کہنے سے کچھ نہیں آواز نہیں آ رہی اس لیے بھائی دوستو یاد رکھو یہ بات بھی حکیم الامت مجدد الملت عزت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمائی ہے اپنے واز میں بیان فرمائی ہے پیا کا لفظ ہے اس میں کہ اپنے پیا کے لیے وہ سج رہی ہے شوہر کے لیے سج رہی ہے اگر وہ کہے گا ٹھیک اگر وہ شہری ہوگا تو کہے گا دیہاتی لوگ اس پہ پرواہ نہیں کرتے دیہاتی لوگ کسی کی شادی ہو جاتی ہے وہ بیچاری سو پیسے لگا کے آئی ہے زیور پہن کے آئی ہے میک اپ کر کے آئی ہے ذرا سا منہ پھٹ نہیں ہوگا ذرا سا منہ نہیں ہلائے گا کہ بھائی تو بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ نہیں دیہاتی پینڈو ایسے ہی صبح سہیلیاں اٹھ کے پوچھیں گی شوہر نے کچھ کہا نہیں اس نے کچھ بھی نہیں کہا اب پینڈو کے پینڈو ہی رہتے ہیں لوگ ارے شہری بناؤ گیا شہری بناؤ آ گیا جو حق ہے اسے حق کہو جب آپ کا بچہ آپ کا بہن آپ کی بہن بھائی کوئی بھی سجتا ہے خوبصورت ہوتا ہے گھر میں عید پہ خوش ہوتے ہیں سارے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ کا لباس اچھا لگ رہا ہے تو شوہروں کو بھی چاہیے جب ان کا بیاہ ہو تو انہیں اپنی دلہنوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے خیر بہرحال یہ ایک مثال دی گئی ہے کیونکہ دلہن کا دلہن کا ایک نیا جہان ہوتا ہے شریعت نے اس شادی کے مرحلے کو آخر پہ چسپاں کیا ہے دیکھو دلہن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اب کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے عورت کو پتا ہوتا ہے کوئی پتا نہیں کہاں جانا ہے کیسے ہوں گے کیسا برتاؤ کریں گے نرم رکھیں گے سخت رکھیں گے کوئی پتا نہیں ہے نیا گھر نئی زندگی نیا جہان اسی طرح جیسے ہم لوگ آخرت میں مرنے کے بعد نئے جہان میں جائیں گے عورت کو بھی نئے جہان میں دنیا کے اندر مثال سے سمجھا دی جاتا ہے کہ تو نئے گھر میں آباد ہو رہی ہے مگر مردوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور ذرا محبت اور پیار اور شفقت کا معاملہ رکھے سمجھا بات سختی والا معاملہ نہ کریں تو خیر بہرحال یہ بات اللہ کی رضا کے لیے جن کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں اگر انہی کو پسند نہیں ہے تو ہماری عبادت کیا کیا فائدہ ہوگا تو بات تو یہ ہو رہی تھی کہ جس کام جس مقصد کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہم لوگ بن رہے ہیں سمر رہے ہیں میک اپ کر رہے ہیں یہ نماز یہ روزہ یہ زکات یہ حج یہ قربانی یہ تسبیحات یہ نوافل یہ سب میک اپ ہے آخرت کا محکب ہے یہ نورانیت ہے اگر یہ چیزیں ہم اپناتے ہیں تو یہ نور ہی نور ہے اگر ہم یہ نہیں اپناتے تو کوئی نور نہیں ہر نماز کے بعد چہرے پہ نورانیت بڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد ترقی نظر آنی چاہیے اگر سچی نماز ہے محبت سے پڑی ہے خلوص سے پڑی ہے اللہ کے لیے پڑی ہے تو نماز کے بعد محبت اور چہرے میں نور کا اضافہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور اپنے چہرے میں نورانیت کا اضافہ ہونا چاہیے حسن آتا ہے ان اعمال کے کرنے سے حسن میک اپ کرنے سے نہیں آتا حسن بند سمرنے سے نہیں آتا حسن جو ہے وہ فیئر اینڈ لولی کریم لگانے سے نہیں آتا میری بات سمجھ آ رہی ہے کچھ ساتھی بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ لڑکیوں کی طرح ہم بھی فیئر اینڈ لولی لگا لیں ارے دھوکہ ہے دنیا کا ان کریموں سے بچو ایک تو ان کے اجزاء ٹھیک نہیں ہیں ان کے اندر نجاست ہے ان کے اندر گندگی ہے ان کے اندر مصنوعی نور ہے ان کے اندر روشنی مصنوعی ہے اگر اعمال کر کے اپنے آپ کو سجاؤ گے نورانیت حاصل کرو گے تو وہ اصلی نور ہوگا ایک بات سن لو جنت کی ہو زیادہ خوبصورت ہیں یا دنیا کی جو موجودہ عورتیں ہماری بیویاں مائیں بہنیں یہی زیادہ خوبصورت ہیں نہیں ارے سن لو یہ جواب میں دینے میں جلدی مت کرو دنیا کا حسن مقصود نہیں دنیا کا میک اپ مطلوب نہیں مگر یاد رکھیے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے ان کی بیویاں ہوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں گی اس کی وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت جنت میں داخلہ لے چکی ہے جنت میں پہنچ گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے پہنچی ہے اور اعمال وغیرہ اس نے کیے ہیں تو ویسے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی جو جنت میں چلی جائے گی وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے اعمال کی برکت سے جائے گی تو مگر ہوروں نے کوئی نماز نہیں پڑی ہوئی ہوروں نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہوا ہوروں نے کوئی صدقہ نہیں دیا ہوا حوروں نے حج قربانی کے مسائل عبادات نہ پڑھے نہ سیکھے نہ عمل کیا ہوا ہے یہ دنیا سے جانے والی خواتین دنیا کے مجاہدہ اٹھانے والی خواتین بچہ جننے کی مشقتیں اٹھانے والی خواتین اور ایمان کی دولت سے سرفراز خواتین یہ دنیا کی نعمتوں کو اور شکر کرنے والی خواتین جنت میں جب پہنچ جائیں گی ان کا حسن ان حوروں سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا یاد رکھیے حور کے حسن کو بھول جاؤ گے اپنی خواتین جو اپنی خاتون ہوگی اپنی جو بیوی ہوگی اسی کو جنت میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ وہ پسند آئے گی یاد رکھیے کیوں اس لیے کہ الحدیث میں آتا ہے ان کا حسن ان کا نور ان کی نمازوں کی برکت سے ان کی عبادات کی برکت سے ان کے روزوں کی برکت سے ان کا چہرہ نورانی ہوگا ان کا حسن بہت زیادہ ہوگا یاد رکھیے اس لیے دنیا میں بر وقت شادی کر لو آ گیا دنیا میں بر وقت شادی کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے یاد رکھو بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں بدترین ہیں وہ مردے بدترین ہیں وہ مردے جو بغیر نکاح کے مر گئے یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اس لیے بدترین بننے سے بچیے بہترین بنیے اور دوسرے لفظوں میں ان کا نکاح جن کا نکاح ہو جائے ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے ان کی عبادات کامل ہو جاتی ہیں نکاح کے بغیر آدھی عبادت اور آدھا ایمان آدھا اسلام رہتا ہے یاد رکھیے تو خیر بہرحال جب والدین راضی ہوں مطمئن ہوں اور وہ کہیں شادی کرنے کا پھر انکار کرنا بے وقوفی ہے پھر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی نعمت ہے اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے اور خود سے گھر میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے خیر بہرحال کس گفتگو یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت گناہوں سے بچنے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی جل شانوں کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے وہی کام اچھا ہوگا باقی کسی کام میں کوئی اچھائی نہیں جس کام میں خلوص ہے وہ کام اچھا ہے غریب لوگوں کی ہم نے دعوتیں کھائی ہیں غریب لوگوں کی بالکل جھونپڑی والوں کی اتنا لطف آیا اتنا لطف آیا کہ پاکستان کے نامور ہوٹلوں کے اندر بھی وہ کھانا کھا کے لطف نہیں آیا میں نے اواری ہوٹل میں بھی کھانا کھایا ہوا ہے درجہ رابعہ میں اول پوزیشن آئی تھی ٹھیک تو ادھر اس وقت نا دو لڑکے جاتے تھے ایک رابعہ سے ایک سابعہ سے جامع شفیہ سے دو لڑکے جاتے تھے جن کی ہائی کلاس کی دعوت ہوتی تھی تو رابعہ میں سے احکر کروڑ بعد گیا تھا جامع شفیہ سے ٹھیک ہے مولا کر جاؤ مولانا مولانا احمد علی صاحب سے تین نمبروں کی برکت سے میں آگے آ گیا تھا تو میں چلا گیا تھا پھر گیا تو وہ دعوت کھا کے اتنا مزے دار تھا کھانا اچھا تھا ٹیسٹی تھا لیکن وہ ٹیسٹ نہیں تھا جو اللہ والوں کے گھر میں ہوتا ہے یا کسی غریب کے گھر میں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ خلوص کی چمچیاں خلوص کی چمچیاں ڈالنے سے وہ ذائقہ بڑھ جاتا ہے جو دیسی گھی سے بھی ذائقہ نہیں بنتا یاد رکھو غریبوں کی دعوت کبھی نہ ٹھکرانا غریبوں کی دعوت میں بہت خلوص ہوتا ہے اور اس کی بڑی وعید ہے جو بندہ غریب آدمی کا کھانا اور دعوت صرف غربت کی وجہ سے ٹھکرا دے اس کی بڑی وعید ہے یہ موضوع خیر ہٹ جائے گا تو بہرحال بات یہ ہے کہ کام وہ ہے جو اللہ کو پسند ورنہ چھوڑ دو اگر اللہ کے لیے نہیں کرنا تو فائدہ کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں توجہ باتیں نہیں کرو اللہ تعالیٰ جل شانو دیکھ رہے ہیں ہمارے اچھے برے خیالات سے واقف ہیں کون کس نیے سے بیٹھا ہے یاد رکھو جب تک ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوگی خلوص نہیں آئے گا جاہ کی محبت نہیں نکلے گی کام کی محبت نہیں آئے گی نورانیت نہیں آئے گی یہی وجہ ہے کہ پانچ پانچ نمازیں ڈیلی پڑ جاتے ہیں چہرے میں نور نہیں آتا کیوں نہیں آتا گناہ نہیں چھوڑتے کیوں نہیں آتا خلوص نہیں اپناتے کیوں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نیت ہی نہیں کرتے کیوں نہیں آتا لوگوں کا پیسہ دبا رکھا ہے نورانیت تو چہرے پہ آنی چاہیے ڈیلی بڑھنی چاہیے اس کی وجہ یہی نورانیت کریمیں لگانے سے نہیں آتی صابن لگانے سے نہیں آتی صابن لگانے سے میل کچیل اتر جائے گی نورانیت نہیں آئے گی نورانیت آئے گی صرف ہمارے صالحہ سے حب جاہ کا علاج کرنے سے کیونکہ ہر عبادت میں خطرہ ہے حب جاہ کا ہر عبادت میں خطرہ ہے حب جاہ کا اور ہر عمل میں خطرہ ہے حب جاہ کا ہر قدم میں خطرہ ہے حب جاہ کا کہیں اپنی عزت کی خاطر تو نہیں کر رہا کہیں لوگوں میں معزز نہ سمجھا ارے حضرت ہمارے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ حکیم الامت کے ہے خلیفہ ان کی کتاب ہے شریعت و تصوف ان کی کتاب ہے شریعت و تصوف اگر آپ کے پاس کہیں ہو آپ نے کہیں نام سنا ہو تو یا لائبریری میں کہیں موجود ہو تو اسے مطالعے میں ضرور لائیے وہ تبلیغ دین کے بعد بہترین کتابوں میں سے ہے بہترین کتابوں میں سے حضرت نے ہر بیماری جو دل کی بیماریاں ہیں تکبر ہر بیماری کا قرآن کریم سے پہلے اس کا لکھا ہے کہ یہ دیکھو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیماری ہے اور حرام ہے پھر اس کے بعد حدیث نقل کی اس کی تشریح کی پھر اس کا مطلب بتایا حقیقت بتائی اور ساتھ ہی اس بیماری کا علاج بتایا شریعت و تصوف میرا اصلاحی تعلق بھی سب سے پہلے حضرت مسیح الامت سے تھا میں تبلیغ دین پڑھنے لگا تو حضرت نے فرمایا تم شریعت و تصوف پڑھو تو شریعت و تصوف الحمد دو یا تین بار پڑھ کر ایک ایک خلق رضیلہ اور ایک ایک خلق حمید یہ سارے ایک ایک پڑھ کے حضرت کو سنائے یعنی خطوں میں خطوں کتابت کے ذریعے سے تو بہرحال جیسا گفتگو یہ ہے کہ یہ بیماری جب آئی تو اس میں بڑی محنت فرمائی کہ یہ بیماری جلدی نکلا نہیں کرتی کہیں اپنے نفس کی امیزش نہ آ جائے کہیں نیت میں خرابی نہ مل جائے بڑی اصلاح فرماتے ہیں بزرگ آپ بڑی اصلاح فرماتے ہیں ٹھیک جب جس کو دکھانا ہے اسی کو اچھا نہیں لگے گا تو کسی کا کہنے کا کیا فائدہ ہو چار بندوں نے حضرت حضرت کہنا شروع کر دیا آج یہی رواج ہے آج کل یہی رواج ہے دو دن نہیں ہوتے فارغ ہوئے اشتہارات میں اتنے اتنے موٹے نام آ جاتے ہیں اتنے اتنے موٹے نام آ جاتے ہیں دیکھو ادھر اتنے موٹے موٹے نام آ جاتے ہیں دیواروں پہ لکھے ہوئے اتنے اتنے موٹے نام دو دن نہیں ہوئے ابھی تمہیں فارغ تحصیل ہوئے اتنے موٹے موٹے نام کیا ہے جائے اور کیا ہے ارے اللہ سے ڈرو اتنے بڑے بڑے نام کیا مقصد ہے مٹاؤ اپنے آپ کیا مقصد ہے یہ اللہ کو ہی اگر پسند نہیں ہے آپ کی ادا تو آپ کا نام لینے کی کیا ضرورت اس لیے بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ کو دکھانا مقصد ہے کسی کے ہاں دکھنا دکھانا مقصد نہیں ایک واقعہ آخری عرض کر دیتا ہوں <clears throat> ایک نائی تھا ایک بادشاہ تھا توجہ سے ایک بادشاہ تھا بادشاہ اس نے کہا کہ میرا سوتے میں حجامت کر دینا کوئی ایسا نائی ہے جو میرے سوئے سوئے حجامت کر دے یہ واقعہ میں نے کئی سال پہلے سنایا تھا آپ لوگوں کوئی نائی ایسا ہے جو میرے سوئے سوئے حجامت کر دے میرا وقت بچ جائے سارے نائی پریشان یہ کام کون کرے کس کی بادشاہ کے پاس تنہائی میں بیٹھے اور جناب اس کی نیند نہ اکھڑے ہر بندہ ڈرتا کہ اگر اس کی جاگ اکھڑ گئی تو ٹھا چپیڑ یا پولیس گرفتار کر لے گی بادشاہ سلامت کا بال کاٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے چنانچہ ملک بھر کے نائی کٹھے کیے گئے <laughs> ملک بھر کے نائی کٹھے ہو گئے جو چودھری تھے بڑے بڑے تھے ارے گھر نتھو نہیں جو سیکھے ہوئے اچھے ماہر تجربہ کار نائی تھے وہ کٹھے کیے گئے ارے بھائی کیا بات نائیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے ابھی سارے آ گئے جی جی تشریف لے آئے بھائی اب بتاؤ تم میں سے کوئی ساتھی ایسا ہے جو بادشاہ سلامت کی سوئے سوئے میں حجامت کر دے سارے چپ اچھی میٹنگ ہے آج بھائی کہاں بات کہہ رہے ایک نائی بولا جی ہاں جی حضور میں یہ کام کرنے کو اچھا آپ کر لیں گے جی جی ٹھیک بادشاہ سلامت کا ٹائم ہونے والا سونے کا تو آپ تیاری فرما لیں وہ اس نے تیاری کر لی بادشاہ سلامت خراٹا نہیں لگا وہ خوش نصیب بادشاہ ہے جس کو نیند آ جائے وہ خوش نصیب بادشاہ ہے ہمارے زرداری مداری وغیرہ کو نیند نہیں آتی ہونا کیا وہ بےچارے ہیں اس لحاظ سے بےچارے ہیں ان کو نیند ہی پوری نہیں ہوتی ان کو نعمت نیند نصیب نہیں ہوتی ہمارے طالب علم خراٹے مارتے ہیں وہ بےچارے ہی نہیں ہیں خیر بات یہ ہے کہ اس کو بادشاہ سلامہ جب سو گئے تو اس کو کہا بھی آئیے تشریف لائیے اپنے اوزار لے آئیے حضرت سو گئے ہیں تو آپ حضرت کی حجامت کر دیجیے بادشاہ سلامت کی حجامت بنا دیجیے نائی بڑے مزے سے شروع ہو گیا اپنے سر کی اور باؤس کی اور بادشاہ کی کیا کرنے کے لیے حجامت بنانے کے لیے چنانچہ بعد نائی نے بادشاہ سلامت کی منٹوں کے اندر حجامت کر دی بادشاہ خراٹے لیتا ہی رہ گیا بڑا کمال ہو گیا اب جو باہر بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں انتظار میں وہ جل کے کوئلہ اس کو انعام ملے گا میں بھی کر لیتا یہ میں نے بھی کر لینا تھا وہ جناب اوپر کی باتیں اورا پورا کی باتیں جہلنس حسد بھرا ہوا ایسے ایسی نگاہ سے دیکھ رہے پتا تھا اس کو انعام ملے گا اب تو اس کو ٹھیک ٹھاک انعام ملے گا جیلنس کا شکار دوسرے بڑی سونی کی ہوگی اس نے ایسی کی ہوگی اس نے بس جیسے عادت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی جب چنانچہ سلامت اٹھے تو گنجے بھائی یہ کیا ہوا آپ نے کہا تو تھا اچھا بھائی کیسا کمال کرنا کیسا کمال کرنا جی جی جی یہ یہ ہے یہ حضرت تشریف رکھتے ہیں ٹھیک بادشاہ سلامت نے سب کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اعلان کیا اور اس کو اعلان کی جب تقریب میں اکٹھے ہوئے سب تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ جتنے نائی بیٹھے ہیں میں آج اس نائی کو رئیس الحلاقین کا عہدہ دیتا ہوں اور سارے نائیوں کا سردار اس کا لقب دیتا ہوں اب سنو آگے بات سننے والی ہے رئیس الحلاقین حلاقہ کہتے ہیں حجامت کرنے کا الحلاقین اس کا لقب دیتا ہوں سارے نائیوں کا سردار ٹھیک کیونکہ اس نے کمال کر رہی ہے ایسا کسی کسی نے نہیں کیا ایسا آج تک سننے میں نہیں آئی بات وہ جو نائی بیٹھا تھا نا وہ اللہ والا انسان تھا اس نے بات سمجھداری کی کی ٹھیک اس کی تعریف اس لیے کرنی چاہیے کہ بادشاہ سلامت کی بات کے آگے بولنا اور حق بات کہنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے وہ کھڑا ہو گیا بادشاہ سلامت آپ نے جو فرمایا ہے کہ میرا نام آج سے رئیس الحلاقین ہوگا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اس طرح مجھے لقب دینے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ آپ میرے ہنر کو جانتے نہیں ہیں جو لوگ میرے ہنر کو جانتے ہیں وہ اس لقب کو تسلیم کریں تو پھر جا کر میری عزت ہوگی سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ واقعہ بھی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جل شانو کے ہاں جب تک عبادت کے قبول ہونے کا پتہ نہ چل جائے ہمیں خوشی کس بات کی اور پھولنا کس بات کا ہے تو جیسے نائی نے اٹھ کر کہا کہ حضرت ان کو تو سب کو پت ان کو تو پتا ہے یہ لوگ اگر یہ لقب دیں گے تو میری عزت ہوگی نا آپ مجھے کسی لقب سے نواز دیں گے تو کوئی عزت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی بات اس لیے ہمارے سب کا مقصد تو اللہ کے ہاں نام ہونا ہے وہاں کام کرنا ہے وہاں کا نام کرنا ہے ان کو راضی کرنا ہے اگر وہی راضی نہیں ہے تو ہمیں کسی کام سے کیا مقصد تو بہرحال اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں تین محبتیں نجائز درجے میں ختم کرنی ہے تینوں محبتیں ہر ایک انسان میں رکھی گئی ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا اصلاح یافتہ افراد ہوتے ہیں چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں یا کم عمر ہوں اصلاح یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے ان کی اصلاح یہی ہوتی ہے کہ ان کی توجہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے نجائز درجہ نہیں آنے دینا بس اولیاء اللہ ہونے کا یا اصلاح یافتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے سینے سے وہ تینوں محبتیں نکال کے باہر پھینک دی جاتی ہیں نہیں اولیاء اللہ ہونے کا یا اصلاح یافتہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو دھیان ہو جاتا ہے سارے برے اخلاق کا کہ ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور ان کو ان کا جو زاویہ ہے یا ان کی اونچ نیچ ہے ان کا غالب ہونا مغلوب ہونا کس طرح دیکھا بھالا جا سکتا ہے اور کہیں گناہ کا درجہ تو نہیں آ رہا ہے اس بات کو دیکھتے رہنا ہی اصلاح یافتہ ہونے کی تعریف ہے یاد رکھیے یہی اصلاح یافتہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا چل جائے کہ کہیں ہم حب مال یا حب جاہ یا حب دنیا نجائز درجے میں تو نہیں رکھ رہے آخری بات کہوں گا جس طرح میں نے یہ بات بتائی کہ دنیا کی بھی تھوڑی بہت محبت رکھنی پڑتی ہے اور مال کی بھی تھوڑی بہت محبت رکھنی پڑتی ہے نجائز درجہ ممنوع ہے اسی طرح کے اندر بھی اتنا اتنی اتنی اتنی عزت اس کی محبت رکھنی پڑتی ہے کہ بندہ بالکل بے وقار نہ ہو جائے اور بالکل ظلم کا شکار نہ ہو جائے اگر بالکل ہی اپنے آپ کو گرا دے گا تو لوگ اس پر ظلم کریں گے تھوڑا سا اپنا روب دبدبا یا کوئی تھوڑی سی اس طرح رکھنا ہوگا جو گناہ کا درجہ نہ ہو اپنی بڑائی مقصود نہ ہو صرف اس طرح کے ظلم سے بچنے کے لیے تھوڑا سا یہ بات رہے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ تینوں محبتیں کوشش بھی کر لیں تب بھی نکل نہیں سکتی اور بالکل خاتمہ مقصود بھی نہیں اور اختیار میں بھی نہیں ہاں سمجھدار اصلاح یافتہ نیک لوگ وہی ہوتے ہیں جو ان کا دھیان رکھیں بھائیو دوستو تینوں محبتوں میں سب سے زیادہ پیمانہ جو سب سے زیادہ نجائز اور سب سے زیادہ بری اور خطرناک وہ بے جا ہے ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا ہمیشہ اس کا دھیان رکھنا اس کا طریقہ علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس سوچ میں ڈال دیں کہ کسی کے ہاتھوں میں میری عزت کہاں ہے کسی کے ہاتھوں میں میری عزت کہاں ہے وہ بےجا کا مطلب لوگ مجھے معزز سمجھ لیں ارے لوگوں کے اندر اپنی اپنے کام کو لوگوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے کسی کے ہاں کوئی عزت نہیں اللہ ہی کے لیے عزت ہے اللہ ہی ذلت دیتے ہیں اللہ ہی عزت دیتے ہیں کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلیل کر سکتا ہے یاد رکھیے یہ سوچ رکھیں کہ کوئی کسی کو کیا عزت دے سکتا ہے اس لیے عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ہر عمل میں تازہ اخلاص کی نیت ہو ہر عمل کو جانچ لیں کہ اس کے اندر میری جاہ کی محبت تو نہیں ہے اس کے اندر میرے نفس کی امیزش تو نہیں ہے اس کو جانچتے ہوئے چلتے رہیں دعا مانگتے رہیں لگے رہیں ڈرتے رہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شبان الحمدللہ رب العالمین یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا